آپ کو الرحمن الرحیم پچھلے ایسے میں ہم نے صفا اور مروہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ نے اپنے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ ساتھ چھوڑ کر گئے تھے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ چٹیل میدان تھا پانی کا انتظام نہیں تھا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان جوڑی تھی ان دو پہاڑیوں ایک صفا مروا کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے نا وہاں پہ زمزم کا چشمہ نمودار فرمایا تھا اور حج اور عمرے کے جو جو بھی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان دو مقامات پر یعنی حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر ان دو مقامات پر یعنی صفا مروہ کے درمیان جو دو پہاڑیاں ہیں ان میں سعی کرنا واجب ہوا کرتا ہے میں چونکہ یہاں دو رکھے گئے تھے جو کہ اگرچہ بعد میں اس جگہ سے ہٹا دیے گئے تھے مگر بعض صاحب اکران کو یہ تردد تھا ہمارے یہ جو جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس اس اس کا ترجمہ گرچ ہو گیا تھا کی کی تشریح تشریح خیال باقی کو پڑھ لیتے ہیں بھی پڑھیں گے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين کفر ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ہوں کفار اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے وماتو اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے اولئیک علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناسی اور سارے انسانوں کی اجمعین تمام کی تمام کی اور تمام انسانوں کی لعنت اللہ یعنی لعنت ہے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے خالدین فیہا وہ ہمیشہ اسی افکار میں رہیں گے لا ولا ہم درون نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی یہ اسی جو اوپر والا آیا تھا آیت کریمہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والخدا یہ تو پڑھ لیا تھا ان الذین کفروا وماتوا هم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کالت میں مرے وہ ہم کفار اور وہ کافر تھے اولئیک علیہم لعنت اللہ والملائک والناس اجمعین لعنت اللہ انہی پر اللہ تعالی ملائکہ والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ہم مستحق ذالک فی دنیا والآخرہ کہ وہ اس کے مستحق ہے دنیا اور آخرت میں والناس قیل عام وقیل المؤمنون اور یہ جو الناس آیت کریمہ میں تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کا اور ناس کا بعض حضرات نے کہا کہ یہ عام ہے یعنی تمام انسانیت تمام انسان مراد اس سے اور بعض نے کہا کہ اس سے اناس امراض مومنین ہیں یعنی مومنین کا ان پر لعنت ہو خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی یعنی وہ اسی لانت میں اسی بھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں اس خودکار میں ہمیشہ رہیں گے ای لعنت لعنت میں ای النار مزلول بیہا یا ای النار یا آب المزلول بیہا اسے استدلال کیا گیا ہے علیہا ان پر لا یقفف عنہم العذاب ان پر سے عذاب کو ان پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی یعنی ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا صرف تعین آنکھ کے چپکنے میں جس طرح ایک آنکھ گندہ اس کو چبکتا ہے تو اتنا تھوڑے سے مقدار کی بھی ان کو ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی ولا یوں ضرور ان کو مہلت دی جائے گی یہ ہے اور معذرہ ان کو مہلت دے توبہ کے لیے کہ اسی حال میں جو نہ نا کرے یا معذرت کر دے تو نا توبہ کے لیے ان کو مہلت دی جائے گی اور نہ معذرت کے لیے ہے کیونکہ دنیا دار لذباغ تھا وہاں پہ انہوں نے کیا اور قیامت میں جو ہے نا روز جزا کے دن جو ہے نا وہ وہاں پہ جو اعمال دنیا میں کیے ہوتے ہیں انہیں کا حساب دینا پڑتا ہے تو ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی ونزل لما قالوا صف لنا ربك یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے کہہ رہا یہ اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار کا یعنی عرب کی مشرکین نے کہا عرب کے مشرکین نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پروردگار کا جس کو آپ اپنا پروردگار مانتے ہو ان کی صفت صفات بیان کی جائے یہ بات انہوں نے اس وقت ہی عرب کی مشکین ہے جب وہ تین سو ساٹھ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ لٹکائے ہوئے تھے تو یہ ان کے عرب میں داخل ہوا جب مشکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے آپ ہمیں اپنے پروردگار کے متعلق بتا دیجئے ان کی صفات بیان کیجئے تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ان کے رد میں نازل ہوا ہے کہ یہ بھی ہے اور صورت اخلاص بھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد تو یہ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی یہ سوال مطالبہ اس وقت کیا انہوں نے کہ جب کعبہ کے بیت اللہ شریف کعبہ ہی کے اندر حدود حرم ہی میں 360 کے قریب بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کے پوجا کیا کرتے تھے تو ان کو اپنے معبود انہوں نے بنا لیا ان کو اپنے معبود بنا لیا تھا اس وقت مشرقین عرب نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا ہمیں اپنے معبود جس کو آپ اپنا معبود مانتے ہیں پروردگار مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں جس کی آپ ہمیں عبادت کرنے کی تلقین کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے پھر یہ نازل ہوئی یعنی اس کا ترجمہ پڑھتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی وہ الہ کم الہ واحد ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کی سوا کوئی خدا نہیں سب جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے ونزل ونزل لما اور یہ کلمہ نازل ہوئی لما کالو جب مشرکین عرب نے کہا صرف ربک کہ آپ ہمارے لیے اپنے کا صفت صفت بیان کیجئے بیان کیجئے تو یہ نازل ہوئی حکم اور تمہارا الہ تمہارا معبود یعنی جو مستحق ہے تمہارے عبادت کا یعنی جس کی عبادت کی جانی چاہیے الہ واحد وہ ایک ہی معبود ہے ایک ہی پروردگار ہے رانا زیر الہ فی ذاتی ولا نہ اس کے ذات میں اور نہ اس کے صفات میں کوئی نظیر مثل ہے لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائی اس کے ہوا یعنی اللہ تعالی الرحمن و مہربان ہے الرحیم و زیرہ مہربان ہے وطلبوا آیتا علی ذالکا فنظرا اور انہوں نے طلب کیا اس پر آیت کو نشانی کو تو یہ نازل ہوا یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرا فروردگار میرا اللہ میرا بابود جینا وہ ایک ہی ہے اور وہ مہربان و زدر رحم کرنے والا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے تو اگلی جو آیت کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور دن اور رات کو اور کشتیوں کو سمندر میں جو ہے نا چلانے کی جو ہے نا مختلف قسم کے چیزیں اگاتا ہے اور انسان کو زندگی کے بعد موت دیتا ہے اور بھی جانور ہے حیوان ہے پرند ہے اور جتنی بھی ہوائیں ہیں اور جتنی بھی بادل وغیرہ ہے تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اللہ ہی کے حکم کے ہے اور اللہ ہی کے حکم سے چل رہے ہیں ان سب چیزوں کا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود اور اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے پہلے اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کا تشکیل پڑھیں گے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ان فی خلق السماوات والارض بیشک اسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف الليل والنهار رات دن کے لگاتار آنے جانے میں والفلک اللتی تجی فی البحر ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہے والفلک اللتی تجی فی البحر بما یفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء اس پا ما انزل اللہ اس پانی میں جو اللہ نے اسمان سے اتارا واحیا به الارض اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی واحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه اور اس میں ہر قسم کے جانور پہلا دیے اور اس میں ہر قسم کے جانور پہلا دیے وہ تصریف ریاحی اور ہواؤں کی گردش میں وہ تصریف ریاحی اور ہواؤں کی گردش میں سہاری کی وسحاب المستقر بين السماء والارض اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں لقومی لقوم یاقلون ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو جن کا ہم اپنے آنکھوں سے روز مشاہدہ کرتے ہیں جو ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر آتے ہیں تو اگر ان چیزوں کو جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کو معقولیت کے ساتھ ان میں غور کیا جائے تو یہ چیزیں جن کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں روزانہ ہمارے آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو معقولیت کے ساتھ غور کرنے سے جو ہے نا یہی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں چونکہ ہم روزانہ جو ہے نا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور روزانہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو نگاہیں ہیں ہماری جو نظریں ہیں ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ان چیزوں کی حالی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی اجنبی کے بعد حیرت کے بعد جو ہے نوا میں محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بنظر غیر اگر گہری نظر سے اس ایک ایک چیز کی طرف توجہ دی جائے اور اس پر غور فکر کیا جائے تو غور کرنے کے بعد جو ہے نا ایسے محر القول نظام یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان جو بھی چیز ہے یعنی ہر چیز کو جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمارے انکے ان چیزوں کی دیکھنے کی مشاہدہ کرنے کی عادی ہو چکی ہے تو ان میں سے ہر ایک ایک جو ہے نا ایسے میں رکول عقل کو حیران کرنے والے نظام کا حصہ ہے جس کی تخلیق اللہ کی قدرتی کاملہ کے سوا کائنات کی کسی طاقت کے بس میں نہیں اس طرح کر سکتا ہے تو زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اللہ کے حکم سے جس بھی طرح کام کر رہی ہے پاؤ چاند ہو سورج ہو تارے ہو سب جو ہے نا دن شروع ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے پھر رات ہوتی ہے پھر صبح ہو جاتا ہے تو یہ سارے جو ہے نا اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں اسی طرح جو چلتی ہے اور سمندر میں جس طرح پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے اور کشتیوں کے ذریعے سے ایک سمندر سے دوسری سمندر تک جو ہے نا اس کو پار کیا جاتا ہے اور انسانی ضروریات کو ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرنے والی ہے تو ان چیزوں میں جو ہے نا غور کرنے سے جو ہے نا ان سب کا ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا اس کو کوئی تخلیق کرنے والا اس کو بنانے والا اس کا کوئی اس کی پیچھے کوئی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہے ایک ایک نظام نظام کے کے ساتھ تابع بن کر جو ہے یہ سب نظام الاوقات یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے یہ خود بخود جو ہے نا یہ صحیح ہو رہا اگر ایک چھوٹی سی جگہ بھی ہو چھوٹی سی فیکٹری ہو چھوٹا سا کارخانہ ہو تو وہاں میں بھی جو ہے نا اگر انتظام سے سب جو ہے نا سسٹم صحیح نہ ہو تو ترتیب جو ہے نا الٹ پلٹ جاتی ہے یا ترتیب صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی کام پہ نہیں ہوتا تو اتنا بڑا جہان اتنی پوری کائنات اتنی بڑی کائنات جو ہے نا یہ جتنے بھی کام ہے سارے ترتیب سے نظام الاوقات کے مقاصد جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا یہ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر نظام الاوقات کے بغیر سسٹم کے بغیر ترتیب کے اور بغیر کسی کامل قدرت کے یہ چیزیں جو خود بخود رونما ہو رہے ہیں دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے اور صبح و شام اور اتنے جو پوری کائنات بھی جتنی چیزیں ہیں تو یہ عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو چیزیں خود بخود جو ہے نا یہ ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو مشرقین عرب جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پوری کی پوری کائنات جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی پیدا اللہ ہی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چونکہ یہ مشرق تھے تو ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان جتنے بھی کام ہے تو ان کاموں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اور بھی جو ہے نا مددگار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی اس کے مددگار ہے تو قرآن کریم جو ہے نا یہ فرماتا ہے کہ جو اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ جتنا بھی پورا کفرا نظام ہے کائنات کا یہ بغیر کسی کی شرکت کے انہوں نے پیدا کیا ہے تو چھوٹی موٹے جو کام ہوا کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہوگی تو جو بھی ان چیزوں کو گہرائی کی نظر سے دیکھے گا تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آ جائے گی وطلب آیتا علی ذالک فنزلا اور مشکین عرب نے طلب کی آیت پر کوئی نشانی آیت تو یہ نازل ہوا ان فی خلق السماوات والارض بے شک زمین اور اسمان کے پیدا کرنے میں وافی ہے من العجائب اور جو ان دونوں کے درمیان عجائبات میں سے ہے یعنی عجیب چیزیں وخلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کا مختلف ہونا بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان ایک بالذهاب معنی چلنے سے اور مجيء معنی آنے سے کہ کبھی دن ہوا کرتا ہے اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے اور رات کے دوبارہ صبح ہو جاتی ہے آ جاتی ہے وہ زیادہ نقصان کے بڑھنے اور یعنی کبھی جو ہے نا جس طرح کہ آج کل سردیوں میں دن جو ہے نا چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہے اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے راتیں جو ہے نا وہ چھوٹی ہوا کرتی ہے تو یہ جو نظام ہے جو ترتیب ہے یہ سارا کا سارا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے ولفل کے اور کشتیاں کشتیاں اللہ جو جو سجدی چلتی ہے فی البحر سمندر میں یعنی پورا کا پورا سمندر پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت سے جو ہے نا اس میں کشتی اللہ کی اتنی بھاری ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت ہے ولا ترسب موقعتا اور باوجود بھاری ہونے کے غرق نہیں ہوتے باوجود اتنے بڑے برکم سامانوں کے اور اتنے خود ان کا اپنا وزن جو نبوت بہت ہی بھاری ہوا کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ ڈوبتے نہیں غرق نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں کا نفع دیتے ہیں من یعنی تجارات والحمل تجارت میں سے اور حمل میں سے یعنی بات برداری یعنی ان کے ذریعے سے کشتیوں کے ذریعے سے جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کیے جاتے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آسمان میں سے پانی میں سے مطلع یعنی بارش فاہیا بالارض اس بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے بن نبات منا نبات کے ساتھ گاس اگانے کے ساتھ بعد موت یا اس کے مرنے کے بعد یعنی جب وہ منجر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے تو بارش برسا کر اس کو تر و تازہ کر دیتی ہے یعنی جو گاس گاس وغیرہ فاحیا بن ہر پھر زمین کو زندہ کیا یعنی سرو تازہ کیا بن نوات گاس کے ساتھ بعد موت ہا اس کے خوش ہونے کے بعد وبستہ اور پہلا دیا فرق و نشر یعنی مستفرق اور منتشر کر دیا بھی من کل دابت ہر قسم کے جانور لانہم ینمون بالخصل قائنی عنہ کیونکہ جانور اسی سرزی سے پلتے ہیں جس کی پیداوار پانی سے ہوتی ہے یہ تھوڑا باقی اس کو مکمل کر لیتے ہیں وہ تصریف ریاح وہ تصریف ریاح تقلیبها جنوبا و شمالا حاره و بارده و تصریف ریاح اور ہواؤں اور ہواؤں کا گرم اور سرد ہواؤں کا شمالا یا جنوبا پلٹنا پھیرنا و صحاب الغیم تہمنا بادل اور ابر یعنی الغیم بادل المستقر المدلل یعنی جو یسیر الہی سے شکر اللہ بین السماع والارض جو زمین اور اسمان کے درمیان بغیر علاقہ کے معارق رہتا ہے بین السماع والارض بلا علاقہ جو زمین اور اسمان کے درمیان بغیر علاقہ کے معلق رہتا ہے یعنی بادل لآیت دالات اللہ وحدانیتی ہے لآیت نشانیہ ہے دالات میں دلائل ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایک ہونے پر لقومی یاقلون جو عقل والے ہیں جو عقل والے ہیں تدبرون ہیں جو غور فکر کرنے والے ہیں جو غور فکر کرنے والے ہیں اور جو عقل کرنے والے ہیں اس پوری کائنات میں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہوں انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل مزید بڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی چونکہ دوسرا کلاس کی ہے تو اس وجہ سے انتظار رکھیں